عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل کھاؤ اور اسے جسم پر لگاؤ اس لیے کہ وہ مبارک درخت ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اکاون یہ حدیث صحیح ہے